صبح کے وقت استغفار حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا سکھائی اور اس بات کا حکم فرمایا کہ اس کا خیال رکھنا کہ تمہارے گھر والے روزانہ اس کو پڑھیں فرمایا صبح کے وقت یہ کہو لبیک اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك ومنك وبك وإليك اللهم ما قلت من قول أو نذرت من نذر أو حلفت من حلف فمشيتك بين يديك ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بك إنك على كل شيء قدير اللهم وما صليت من صلاة فعلى من صليت وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت إنك أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين أسألك اللهم الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي أو أكتسب أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده والشهاده ذا الجلال والاكرام فاني اعهد اليك في هذه الحياه الدنيا واشهدك واشهدك وكفى بك شهيدا اني اشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وانت على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبدك ورسولك واشهد ان وعدك حق ولقاءك حق والجنه حق والساعه اتيه لا ريب فيها وانك تبعث من في القبور واشهد انك ان تكلني الى نفسي تكلني الى ضيعه وعوره وذنب وخطيئه واني لا اثق الا برحمتك فاغفر لي ذنبي قل له إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وتب علي إنك أنت التواب الرحيم ترجمہ یا اللہ میں بار بار حاضر ہوں اور یہ میری سعادت مندی ہے خیر آپ کے خزانے میں ہے آپ کی طرف سے ہے آپ کی وجہ سے ہے اور آپ کی جانب ہے یا اللہ میں نے جو بھی بات کی یا نظر مانی یا قسم کھائی تو آپ کی مشیت اس کے سامنے ہے جو آپ کی مشیت وہ ہوگا اور جو آپ کی مشیت نہیں وہ نہیں ہو سکتا گناہ سے بچنے اور نیکی کے کرنے کی توفیق صرف آپ ہی دے سکتے ہیں بلا شبہ آپ ہر چیز پہ قادر ہیں یا اللہ میں نے جو بھی دعا مانگی رحمت بھیجی وہ ان پر ہو جن پر آپ کی رحمت ہے اور اگر میں نے کوئی لانت کی تو ان پر ہو جن پر آپ کی لانت ہے حقیقت یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں آپ ہی میرے ولی ہیں مجھے اسلام کی حالت میں موت دے اور صالحین کے ساتھ ملا یا اللہ میں سوال کرتا ہوں آپ سے رضا بالقضا کا موت کے بعد اچھی زندگی کا آپ سے لقاء کی لذت کا آپ سے ملاقات کے شوق کا اور اس بات کا کہ کوئی ضرر دینے والی بات نہ ہو اور نہ کوئی گمراہ کن فتنے کا میں شکار ہو جاؤں اور یا اللہ میں ظالم یا مظلوم بننے سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور اس بات سے کہ میں حد سے تجاوز کروں یا کوئی میرے اوپر تجاوز کرے یا کوئی ایسا گناہ کر بیٹھوں جو میری نیکیوں کو کھائے یا کوئی ایسا گناہ جس کی مغفرت نہ ہو یا اللہ اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے ظاہر اور باطن کے جاننے والے اے الجلال والاکرام میں اس دنیا میں آپ سے عہد کرتا ہوں اور آپ کو گواہ بناتا ہوں اور آپ کی گواہی کافی ہے اس بات پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ کا کوئی شریک نہیں ملک آپ کا تعریف آپ کی آپ ہر چیز پر قادر ہیں اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور رسول ہیں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا وعدہ حق ہے آپ کی ملاقات حق ہے جنت حق ہے قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور آپ قبروں والوں کو زندہ فرمائیں گے اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اگر آپ نے مجھے میرے نفس کے سپرد کیا تو مجھے نقصان بے پردگی گناہ اور خطا کے سپرد کر دیں گے سوائے آپ کی رحمت کے مجھے اور کسی چیز پر بھروسہ نہیں بس میرے تمام گناہوں کو معاف فرما گناہوں کو آپ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا میری توبہ قبول فرمائیے بلا شبہ آپ بار بار توبہ قبول کرنے والے اور پوری طرح رحمت کرنے والے ہیں عن زید بن ثابت رضی اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمہ دعا و به اہلہ کل یوم قال قل حین تصبح لبیک اللہم لبیک إلى آخره